تو اسی سے یہ آپ سمجھ لینا کہ پورا نظام کیا ہے دین کا قرت علم معرفت اور اس کی بنا پر صفات حسنا اور اخلاق حسنا کو بیٹھ کرنا یعنی وہ عمل کارآمد ہے کہ جو کسی صفت سے نکلتا ہے اچھا سوال میرا یہ ابھی آپ نے کہا انسان دین جو ہے وہ اس کا پہلا مقصد انسان سازی ہے جی۔ یعنی انسان کی شخصیت کو بلند کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی انسان کو انسان یعنی یہ جو میکر ہاں، ہے ہاں۔ جس میں نفس انسانی ایک پوٹینشیل کے طریقے سے ایگزسٹ کرتا ہے اس کو حقیقی اور واقعی انسان بنانا ہاں جو خلیفہ خدا ہو جو امانت الہی کو اٹھانے کے قابل اٹھانے کے جی، قابل یہ جی، یہ پرپز ہے جی۔ اور اس کے لیے جو ہم نے وہ اخلاق قرآنی کا جو ایک سبق لیا ہے یہ تازہ سادہ جو اس کا جو ہے نصاب وہی ہے وہی فاؤنڈیشن وہی ہے فاؤنڈیشن ہمارا جو جی۔ اخلاق جو قرآن اخلاقی میں ہم نے پڑھا تھا وہ جو دس بارہ پندرہ سوری پندرہ آئٹم ہیں ہمارے اس کے اوپر سارا ڈیپینڈ کرتا بالکل یعنی وہی آپ کا تزکیے کو ڈیفائن کرتی ہے نا ہاں وہی تزکیہ وہی نفس کی جی،, جی یعنی کہ وہی وہاں سے وہاں سے آپ کو جو ہے اپنی صفات بلڈ کرنا ہے کیونکہ انسان کی شخصیت بلڈ ہوتی ہے صفات سے خالی عمل سے نہیں عمل سے نہیں یعنی وہ عمل کارآمد ہے کہ جو کسی صفت سے نکلتا ہے خالی عمل کرنے کا مطلب کچھ بھی نہیں بالکل اور جو صفات کا نظام ہے وہی اخلاق ہاں، انسان کو ڈیفائن کرتا ہے ابتدائی آیات ہیں صورتیں ہیں قرآن کی ان میں سورہ قلم بھی ہے تیسری ہے چوتھی سورہ ہے تو وہاں پر حضور کے بارے میں کیا بیان کیا گیا وہ بے شک تم جو ہو خلق عظیم کی منزلت پر فائز ہو تو اس سے آپ دیکھیں کہ یعنی رسول خدا کو یا حبیب الہی کو پروردگار کس ٹرمز میں ڈیفائن کر رہا ہے خلق خلق عظیم کہ یعنی اصل چیز کے جس کی روشنی اور پیرائے میں حضور کی شخصیت کو ڈیفائن کیا گیا ہے وہ یہی ہے اور اگر آپ بالکل ابتدائی صورتوں کو دیکھ لیں جیسے سورہ الق پہ ہم نے بات کی تھی کہ ہاں، وہاں بھی اقرا ہے اور علم ہے اقرا ہے اور علم ہے کیونکہ انسان جب تک پڑھے گا نہیں اور عالم نہیں ہوگا تو آپ تزکیہ نہیں حاصل کر سکتے تزکیے کے لیے صفات کے لیے سب سے پہلے آپ کو علم و معرفت حاصل کرنا ہوگی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تبھی آپ ڈائریکشن لے پائیں گے نا بالکل صحیح ٹھیک ہے تو نمبر ون علم ہے علم کے لیے پڑھنا ضروری ہے قرت ضروری ہے وہ ہم نے ساری باتیں آپ کو بتائیں جی جی, جی۔ اس کے بعد جو بالکل شروع کی صورتیں ہیں یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر اس میں کیا ہے پیغمبر کو اخلاق کی تعلیم نہیں دی جا رہی قیام قیام اور یہ سب یا سورہ مدثر میں تو بہت خوبصورت ہے قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطحر بہت خوبصورت جملے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ سب وہی تعلیم اخلاق ہے ہی نہیں پیغمبر کو بالکل ٹھیک ہے اور پھر ان کو بیان کرنے کے بعد جو سورہ آئی چوتھے نمبر پر شاید وہ یہ ہے ان عظیم یعنی اگر ان صفات کو جیسے پیدا ہو انسان کے اندر تو پھر وہ خلق عظیم ہے تو اسی سے آپ سمجھ لینا کہ پورا نظام کیا ہے دین کا قرت علم معرفت اور اس کی بنا پر صفات حسنہ اور ہاں جی۔ اخلاق حسنہ کو بلڈ کرنا یہ نظام دین ہے باقی سب بات یہ یعنی ہم جس طریقے سے دین کو لے کے چلتے ہیں تو ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں تو آلریڈی ہم ہم میں ہمٹن ہو چکی ہیں <laughs> اب اب ہمیں جو ہے نا اب ہمیں خالی اوپر اوپر کے موٹے موٹے مسائل پہ عمل کرنا ہے <laughs> اس طریقے سے ہمارے یہاں زیادہ تر بات ہو رہی ہوتی جب کہ آپ اس کو دیکھیں آپ کو اقرا سے شروع کرنا ہے اقرا بسم ربک سے آغاز کرنا ہے تب آپ صحیح جگہ تک پہنچ پائیں گے تب آپ اپنے دین کو پراپرلی بلڈ کر سکیں گے اس مقصد کو پورا کر سکیں گے جس کے لیے یہ ساری چیزیں آئی تھیں